آج کی ہماری اس بیٹھک میں خوش آمدید آج ہم ایک بہت ہی عام ضروری اور تھوڑا سا حساس موضوع اس کی کھولنے جا رہے ہیں بالکل اور یہ ایک ایسی گفتگو ہے جس کی ضرورت میرا خیال ہے ہر شخص کو ہوتی ہے صحیح کہا اصل میں آج کا ہمارا یہ جو گہرا تجزیہ ہے جس بنیاد پر ہم بات کریں گے وہ سید جہانزیب آبدی کے فکری مضامین کا مجموعہ ہے ہم فکری سے ہمراہی تک ہاں ہم فکری سے ہمراہی تک اور اس کتاب میں سے ہم نے ایک انتہائی فکر انگیز تحریر چنی ہے جس کا عنوان ہے لیڈرشپ اور باس کا فرق یعنی بظاہر دیکھا جائے تو یہ صرف ایک مینجمنٹ کا یا دفتری میرا مطلب ہے دفتری مسئلہ لگتا ہے لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے یہی تو بات ہے عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ یہ کارپوریٹ دنیا کی باتیں ہیں لیکن تھوڑا غور کریں تو ہم سب کی روز مرہ زندگی اس سے جڑی ہوئی ہے سو فیصد ہر سطح پر دیکھیں روز مرہ زندگی کی ایک مثال لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایک جگہ چاہے وہ کوئی دفتر ہو یا کوئی فلاحی تنظیم یا اپنا گھر ہی کیوں نہ ہو हाँ. ہاں۔ انسان صبح اٹھ کر خوشی خوشی وہاں جانے کے لیے تیار ہوتا ہے اس کے اندر ایک عجیب سی توانائی ہوتی ہے ایک جذبہ ہوتا ہے کام کرنے کا بالکل لیکن اس کے برعکس کسی دوسری جگہ عام کسی دوسرے دفتر یا ادارے میں جانے کے نام سے ہی دل بوجھل ہو جاتا ہے قدم مانو بھاری ہو جاتے ہیں وہی نا انسان محض ڈر خوف یا کسی مجبوری کے تحت وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو آخر ایسا ایسا کیوں ہوتا ہے یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے اور اس کا سیدھا تعلق اس بات سے ہے کہ وہاں اختیار یعنی اتھارٹی کا استعمال کیسے ہو رہا ہے اور یہی آج کی ہماری اس گفتگو کا مقصد ہے ہم نے صرف دفتری امور تک محدود نہیں رہنا ہم نے سمجھنا ہے کہ ہمارے گھروں تعلیمی اداروں مذہبی حلقوں میں اور پورے معاشرے میں ہاں کہ وہاں یہ جو اختیار کا استعمال ہے یہ کس طرح ہماری نفسیات کو اور ہماری کارکردگی کو بناتا ہے یا یا پھر پوری طرح بگاڑ دیتا ہے اصل میں سید جہانزیب آبدی کی اس تحریر کا سب سے مضبوط پہلو یہی ہے کہ وہ اس کو ستی طور پر نہیں دیکھتے وہ اس کی نفسیاتی اور سماجی گہرائی میں جاتے ہیں تو چلے اس بات کی تہیں کھولتے ہیں جب ہم لیڈر اور باس کے فرق کو دیکھتے ہیں تو تحریر کے مطابق سب سے پہلی چیز کیا سامنے آتی ہے سب سے پہلی چیز ہے اختیار استعمال کرنے کا انداز باس کا جو تصور ہے وہ بنیادی طور پر ایک آمودی یعنی ورٹیکل تعلق پر کھڑا ہے یٹیکل سے مراد وہ خود کو سب سے اوپر سمجھتا ہے بالکل وہ خود کو سیڑھی کے سب سے اوپری قدم پر دیکھتا ہے اور باقی سب کو نیچے اس کی ساری طاقت اس کے منصب سے اس کی کرسی سے آتی ہے اور ان ضابطوں سے جو اس نے متحدوں پر لاگو کیے ہوتے ہیں صحیح کہا اس کا طریقہ کار صرف ہدایت دینا سخت نگرانی کرنا اور ہر حال میں نتائج کا مطالبہ کرنا ہوتا ہے باس کے نزدیک سب سے اہم چیز کنٹرول ہے یعنی ہر چیز اس کی مٹھی میں رہے ہاں جبکہ اگر ہم لیڈر کا طرز عمل دیکھیں تو وہ میں کی نہیں ہوم کی زبان استعمال کرتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ان کے اوپر نہیں یہی وہ افقی یا ہاریزونٹل تعلق ہے لیڈر اپنی کرسی کے زور پر نہیں بلکہ اپنے کردار اپنے ویژن اور لوگوں پر اعتماد کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ قائم کرتا ہے اچھا یہاں ایک بات جو سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ کہ مختصر مدت یعنی شارٹ ٹرم میں باس کا طریقہ شاید فوری نتائج دے دے یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے وقتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ باس کامیاب ہو رہا ہے ہاں ڈرا دھمکا کر ڈنڈا چلا کر کام تو نکلوا لیا جاتا ہے لیکن تحریر بتاتی ہے کہ طویل مدت یعنی لانگ ٹرم میں یہ طریقہ تباہ کن ہے تباہ کن اس لیے ہے کیونکہ اس سے لوگوں کے اندر شدید تھکان جسے برن آؤٹ کہتے ہیں وہ پیدا ہوتا ہے بیزاری اور ذہنی دباؤ جنم لیتا ہے اور ان کی تخلیقی صلاحیتیں مر جاتی ہیں ایک فکری جمود آ جاتا ہے لوگ صرف اتنا ہی کام کرتے ہیں جتنا انہیں کہا جاتا ہے بس تاکہ ان پر کوئی آنچ نہ آئے لیکن لیڈر اس کے بالکل الٹ کرتا ہے وہ روگوں میں شعور اور وابستگی پیدا کرتا ہے بالکل اور یہاں تحریر کا ایک انتہائی اہم جملہ ہے جس پر غور کرنا بنتا ہے باس لوگوں سے کام لیتا ہے جبکہ لیڈر لوگوں کو کام کے قابل بناتا ہے زبردست جملہ ہے یہ لوگوں کو کام کے قابل بناتا ہے یعنی وہ انہیں غلطیاں کرنے کی گنجائش بھی دیتا ہے اور انہیں آگے بڑھاتا ہے لیڈر محض نظم قائم نہیں کرتا بلکہ اس نظم کے اندر ایک روح پھونک دیتا ہے جہاں مشترکہ مقصد ہو وہیں حقیقی ترقی ہوتی ہے اچھا اب اس تصور کو تھوڑا دفتر کی چار دیواری سے باہر نکالتے ہیں گھروں کی طرف آتے ہیں یہ مشرقی معاشروں کے تناظر میں بہت ضروری ہے ہاں کیونکہ اگر گھر کے نظام کو دیکھا جائے تو کیا گھر کا سربراہ ایک باس کی طرح برتاؤ کر رہا ہے یا ایک لیڈر کی طرح ہمارے روایتی معاشرے میں عمر کو خود بخود ایک اتھارٹی کا درجہ دے دیا جاتا ہے یعنی جو عمر میں بڑا ہے وہ سوال سے بالا تر ہے یہی تو المیہ ہیں بزرگ عموماً ہر ہدایت کو ایک حتمی حکم کے طور پر پیش کرتے ہیں اور اگر کوئی نوجوان اس پر اختلاف رائے کرے یا کوئی منطقی سوال اٹھائے تو اسے فوراً بدتمیزی یا نافرمانی کہہ دیا جاتا ہے اس کا نفسیاتی اثر بہت گہرا ہوتا ہے نوجوانی کا دور تو شناخت اور خود اعتمادی بننے کا دور ہے اور اگر وہاں صرف آمرانہ اور باس والا لہجہ اپنایا جائے تو کیا ہوگا تحریر میں اس کے دو اثرات بتائے گئے ہیں پہلا اثر یہ ہے کہ نوجوانوں میں خوف پر مبنی اطاعت پیدا ہو جاتی ہے یعنی وہ سامنے تو سر جھکا لیتے ہیں پر اندر سے قائل نہیں ہوتے بالکل اور دوسرا اثر اس سے بھی خطرناک ہے ان کے اندر ایک خاموش بغاوت جنم لیتی ہے جسمانی طور پر گھر میں ہیں پر جذباتی اور فکری طور پر بزرگوں سے کوسوں دور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ اور تھوڑی پیچیدہ ہو جاتی ہے تحریر میں ایک بڑی عجیب سی صورتحال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے صحیح بزرگ اور غلط بزرگ والی بات ہاں فرض کریں ایک صحیح بزرگ ہے اس کی نیت بالکل ٹھیک ہے اخلاقی طور پر بات بھی ٹھیک کر رہا ہے لیکن انداز ایک باس والا ہے سخت اور آمرانہ تو نتیجہ کیا نکلے گا نوجوان برا بھلا کہہ کر یا ڈر کر وہ اچھا کام کر تو لے گا لیکن اس کے پیچھے صرف دباؤ ہوگا وہ نیکی اس کے لیے بوجھ بن جائے گی جیسے ہی وہ بزرگ وہاں سے ہٹے گا نوجوان اس عمل کو چھوڑ دے گا لیکن اس کے مقابلے میں اس سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال وہ ہے جب ایک غلط بزرگ یعنی غلط راستہ دکھانے والا شخص لیڈرشپ کا انداز اپنا لے یعنی وہ نرم لہجہ استعمال کرے ہمدردی دکھائے نوجوان کی بات غور سے سنے یہ صورتحال تباہ کن اس لیے ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ نوجوان کی نفسیات قبولیت اور تعلق چاہتی ہے صحیح جب اسے یہ اہمیت کسی ایسے شخص سے ملے جو اسے غلط راستے پر لے جا رہا ہو تو تعلق کی کشش پیغام کی خرابی کو چھپا دیتی ہے یعنی انسان سوچتا ہے کہ جو مجھے اتنی عزت دے رہا ہے وہ میرے حق میں غلط فیصلہ کیسے کر سکتا ہے بالکل یہی سوچ آتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف انداز کا نرم ہونا کافی نہیں اس کے پیچھے چھپا مقصد اور ویژن بھی درست ہونا چاہیے اچھا یہیں سے ہم ایک اور بہت حساس دائرے کی طرف بڑھتے ہیں جو تحریر میں بیان ہوا ہے مذہبی اور تعلیمی حلقے مذہبی قیادت کا بحران ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جب وہاں بوسیت آ جاتی ہے مصنف نے بڑی سراحت سے پانچ بڑے نقصانات گنوائے ہیں میں چاہتی ہوں ہم ان پر تفصیل سے بات کریں پہلا نقصان بتایا گیا ہے تعلق کا ٹوٹنا دین کے بنیادی تعلق پر ہے جب مذہبی خطاب میں مکالمے کی بجائے ڈر ڈانٹ اور تحکم آ جائے تو مجمع خاموش تو ہو جاتا ہے پر دلوں میں پیدا نہیں ہوتی نوجوان رسمی دینداری اپناتے ہیں یا بالکل دور ہو جاتے ہیں صحیح کہا اور یہیں سے دوسرا نقصان شروع ہوتا ہے دین کی ایک انتہائی سخت تصویر سامنے آتی ہے جہاں دین رحمت کے بجائے بوجھ لگنے لگتا ہے صرف سزا اور پکڑ کا ذکر انسان کو احساس گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے اور جب انسان کو لگے کہ وہ اس معیار پر پورا اتر ہی نہیں سکتا تو وہ کوشش ہی ترک کر دیتا ہے اس کے بعد تیسرا نقصان آتا ہے جو تعلیمی اداروں میں بھی دیکھا جاتا ہے فکری جمود ہاں جب سوال کو گستاخی سمجھ لیا جائے اگر کوئی نوجوان منتی کی سوال پوچھے اور اسے ڈانٹ دیا جائے تو سوال تو ختم نہیں ہوتا نا اس کے ذہن سے بالکل نہیں وہ متبادل ذرائع کی طرف جاتا ہے پھر چاہے انٹرنیٹ پر اسے غیر مستند جواب ہی کیوں نہ ملے اور چوتھا نقصان ہے شخصیت سازی کا فقدان لیڈرشپ کا اصل مقصد اندر کا شعور بیدار کرنا ہے تاکہ تنہائی میں بھی انسان ٹھیک فیصلہ کرے لیکن بوسیت میں نیکی صرف ڈنڈے کے ڈر سے ہوتی ہے ڈر ختم نیکی ختم یہی بات ہے اور آخری پانچواں نقصان ہے سماجی تقسیم ہم اور وہ کی لکیر بڑی گہری ہو جاتی ہے برداشت کم ہو جاتی ہے اور اختلاف کرنے والے کو گمراہ سمجھ لیا جاتا ہے یہ واقعی سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں اور جیسا آپ نے تعلیمی اداروں کا ذکر کیا وہاں بھی یہی حال ہے ایک استاد یا پرنسپل جب باس بن جاتا ہے تو تعلیمی ادارہ ایک فیکٹری بن کر رہ جاتا ہے جو صرف مشینیں پیدا کر رہا ہے تخلیقی توانائی دب جاتی ہے جبکہ اگر وہاں لیڈرشپ ہو تو نصاب ایک انسان سازی کا منصوبہ بن جاتا ہے سیاست میں بھی یہی تصور ہے بوسیت امریت کو جنم دیتی ہے صحیح تو اب ان سب باتوں کا اصل مطلب کیا ہے جب ہم اسے عملی دنیا میں دیکھتے ہیں کارپوریٹ دنیا کی طرف آتے ہیں یہاں تنظیمی عدم ہمانگی کا مسئلہ سامنے آتا ہے تحریر میں ایک بہت دلچسپ صورتحال بتائی گئی ہے فرض کریں ایک ماتحت یعنی سبارڈینیٹ ہے جس کا ذہن لیڈر والا ہے وہ پرو ایکٹیو ہے یعنی مسائل آنے کا انتظار نہیں کرتا خود پہل کرتا ہے ہاں اندرونی تحریک سے کام کرتا ہے لیکن بدقسمتی سے اس کا جو بڑا افسر ہے وہ بوسیت یعنی اتھارٹیرین ذہنیت کا مالک ہے یہاں آ کر اصل میں ایک شدید اقداری تصادم یعنی ویلیو کانفلکٹ ہوتا ہے اگر اس کو آسان الفاظ میں سمجھیں تو وہ نوجوان نئی آئیڈیاز لانا چاہتا ہے پر باس کہتا ہے جتنا کہا گیا ہے صرف اتنا کرو پرانے طریقے ہی ٹھیک ہیں اور اس سے اس نوجوان کے ذہن میں ایک فکری تضاد شروع ہو جاتا ہے جسے سائیکالوجی میں کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں بالکل فکری تضاد انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے لیڈر ذہن والا شخص انٹرنزک موٹیویشن سے چلتا ہے اس کے لیے کام کا بامانی ہونا ضروری ہے اور جب اسے روکا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے انسان زیادہ دیر تک اس تضاد کو برداشت نہیں کر سکتا وہ شدید جذباتی تھکان کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر سائیکولوجیکل وڈرال میں چلا جاتا ہے نفسیاتی علیحدگی یعنی وہ استعفیٰ تو نہیں دیتا جسمانی طور پر دفتر میں موجود ہے لیکن دلی اور ذہنی طور پر اس نے خود کو ادارے سے کاٹ لیا ہوتا ہے تخلیقی توانائی سو جاتی ہے اور وہ صرف تنخواہ کے لیے کام کرتا ہے لیکن اس باس کی نفسیات کیا ہے وہ آخر ایسی سختی کیوں کر رہا ہے تحریر واضح کرتی ہے کہ ایسا باس عموماً غیر محفوظ شخصیت کا مالک ہوتا ہے اسے ماتحت کی قابلیت سے خوف آتا ہے اسے لگتا ہے کہ ماتحت کا اعتماد اس کی کرسی پر حملہ ہے اسے نفسیاتی زبان میں ایگو ڈیفینسونیس یا انا کا دفاع کہا جاتا ہے اس کی شناخت صرف کرسی سے جڑی ہے اس لیے وہ ہر چھوٹی بات پر تنقید شروع کر دیتا ہے تاکہ ماتحت کو یاد رہے کہ باس کون ہے لیکن اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ بعض صلاحیت لوگ ادارہ چھوڑ جاتے ہیں اور پیچھے صرف جی حضوری کرنے والے رہ جاتے ہیں صحیح تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کشمکش کا کوئی حل بھی ہے یا یہ تصادم ہمیشہ تباہی پر ہی ختم ہوگا حل بالکل موجود ہے تحریر تین اہم ستون بتاتی ہے پہلا باس کی انا کا استحکام یعنی اگر باس کی پہچان صرف کرسی نہ ہو بلکہ اس کا کردار اور ویژن ہو تو اسے متحد کی قابلیت سے ڈر نہیں لگے گا بالکل دوسرا ستون ہے متحد کی جذباتی ذہانت یعنی ایموشنل انٹیلیجنس کہ وہ بغاوت نہ کرے بلکہ حکمت اور تحمل سے بات کرے اس طرح تجویز دے کہ باس کی انا کو تھیس نہ پہنچے اور تیسرا اور سب سے اہم ادارے کا کلچر اگر ادارہ مکالمے کو فروغ دے تو یہ تصادم تعمیر میں بدل سکتا ہے واقعی ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد سید جہاں زیب آبیدی کی اس تحریر کا خلاصہ تو یہی نکلتا ہے کہ لیڈرشپ اور بوسیت کا اصل فرق اختیار ہونے یا نہ ہونے میں نہیں ہے بلکہ اختیار کے استعمال کے مقصد میں ہے صحیح کیا اتھارٹی لوگوں کو کنٹرول کرنے ڈرانے اور انا کی تسکین کے لیے استعمال ہو رہی ہے یا لوگوں کو بڑا بنانے کے لیے حقیقی قیادت وہ ہے جو انسانوں کو چھوٹا نہیں بلکہ بڑا بناتی ہے اور یہ بات سننے والوں کے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہے ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی دائرے میں رہنمائی کے منصب پر ہے چاہے وہ دفتر ہو گھر ہو یا دوستوں کا حلقہ ضروری ہے کہ ہم سوچیں کہ ہمارا اپنا اسلوب کیا ہے اس سب کو سمیٹتے ہوئے ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے جو میرے خیال سے ہر شخص کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے وہ کیا اگر کسی شخص کی پوری شناخت اس کی ساری عزت صرف اس کے عہدے کرسی یا عمر سے جڑی ہو تو جس دن وہ عہدہ چھن جائے اس دن اس کی شخصیت کا کیا بچے گا بہت گہرا سوال ہے کیا وہ اپنے پیچھے صرف خوف چھوڑ کر جائے گا یا ایک ایسا ورثہ جو دوسروں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو دیر تک غور کرنے پر مجبور کر دے گا اختیار تو آنی جانی چیز ہے اصل چیز آپ کا کردار اور آپ کا اثر ہے اسی فکر انگیز سوال کے ساتھ ہم اس تجزیے کو یہیں روکتے ہیں خود بھی سوچیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی بہتر بنائیں اگلی بیٹھک تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا